حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ کا طالب ہوں اور مسیحی تجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چالیس